سب سے عظیم جو ہے وہ اللہ تعالی کی کتاب ہے قرآن پاک تو ہر ہر چیز کا ایک عدم ہے قرآن پاک کے اوپر حدیث مبارکہ نہ ہو حدیث مبارکہ کے اوپر کوئی فقہ کی کتاب نہ ہو اس طرح سے ترتیب بار کلام الہی سب سے اوپر ہو اس کے بعد حدیث اقبال کا کروں پھر اس کے بعد پرساد اور فرقہ ایسے ہی کسی بھی دینی کتاب کے اوپر چشمہ قلم ٹوپی کوئی چیز نہ رکھے اندر دکھتا ہے ادب سے ہی راستہ طے ہوتا ہے تو سروپ کل لوگ آدت ہمارے لوگ فرماتے تھے ابھی سوا آٹھ کے قریب شروع کریں گے کر دیے ہیں فرماتے تھے کہ اللہ کا راستہ کل کا کل ادب ہے کل رشتے ہندو ادب حضرت مولانا انور شاہ کشمیری علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی کتاب منگوا کر نہیں پڑھتے تھے بلکہ جہاں کتاب ہوتی تھی وہاں جا کے پڑھتے تھے اور کتاب کے آگے ایسے بیٹھتے تھے جیسے شہر کے آگے بیٹھے کتاب کی تو معلم ہے ہے تو یہ ادب ادب کی جو باتیں ہیں ان سے بہت کچھ مل جاتا ہے ایک دیہاتی صاحب میں تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے دریا کی سے تو جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے وضو کے لیے اس سے کچھ تھوڑا سا ہٹ کے کچھ اوپر کو ایک دیہاتی وضو کر رہا تھا اس نے دیکھا امام صاحب کو کہ وضو کر رہے ہیں تو وہ اٹھ کر ان سے نیچے کی طرف آ گئے تاکہ میرے وضو کا پانی امام صاحب کو نہ جائے امام صاحب کے وضو کا پانی مجھے مل جائے تو پاک نے دیکھا کہ ان کی بخش ہو گئی پوچھا بھائی کیسے بخش ہوئی کہا کہ بس یہ ادب اللہ تعالیٰ کو پسند آئے کہ میرے پیارے کا ادب کیا آپ نے آپ کا معاملہ بھی نمٹ لیا ادب بڑی چیز ہے لیکن ادب کو بعض لوگ اس کا زیادہ بڑھا دیتے ہیں جس سے بدتیں پیدا ہو ہیں یہ بھی بات ہے حدود شریعت کا کے دائرے میں ہو ایسا نہ ہو کو پیر کو خدا کا درجہ دے دیا جیسے آج کل ہو رہا ہے نبی کو خدا کا برابر سمجھ لیا ملتا یہ ادب تھوڑی مضبوط ہے حضرت اگر اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادب جو ہے راحت رسانی کا نام راحت رسانی اصل ادب کیا ہے راحت رسانی اسی لیے یہ اصول ہے کہ شیخ اگر کچھ لکھ رہا ہوں تو اپنا سایہ اس کے لکھنے سے نہ پڑنے میں اس کا کیا مطلب کہ یہ اس کا ادب کیا ہے ادب یہ ہے کہ اگر پایا اس پہ پڑا تو اس کو لکھنے میں دشواری ہوتی ہے تو یعنی کہ ہمارے کسی ہال سے کسی فیلڈ سے کہ کوئی بات کسی کو تکلیف نہ پہنچے ایزا نہ پہنچے اصل ادب یہی ہے ہاں جی، جی، ایک دیہاتی تھا وہ حضرت تھانوی رہنے کے علیہ جوتیاں زبردستی لینے لگا حضرت حضرت آدمی کسی بھی اجنبی آدمی سے خدمت نہیں دیتے تھے اب وہ زبردستی جو لینا رہا تھا تو نہیں دے رہے تھے اس نے ایسے کھینچ کے جو کہ براد میں کیا اس نے بتا ہے ہو گیا نا آواز کوئی گاڑی والی نہیں جو ان کاموں میں لگا دیا جو سنتے ہیں ان کو تو پامال کر رہے ہیں اور جو بالکل ہی دین ہے اس کو دین سمجھ کے کرنا وسلم کے نام مبارک کے ساتھ یہ ساز و آواز کم ڈھولک یہ سب کس قدر بھیانک کس قدر بھیانک جو چیز حرام ہو اس کو کیسے کس قدر جگت ہے کیسے چاہیے لوگ اس کو آپ کے نام کے ساتھ ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جو حق پہ چلنا اللہ کا فضل ہوتا ہے اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو معلوم نہیں ہم بھی انہیں لوگوں میں سے ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچایا ایسی گمراہی سے اچھے اشعار میرے مرشد سیدی سندی مہیبی و محمودی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب احمد اللہ عشق میراج عشق حضرت والا نے یہ اشعار اس وقت کہے کہ جب حضرت کی عمر مبارک تقریباً اٹھارہ برس اٹھارہ برس کی عمر کے اشعار ہیں اور اشعار جو ہے پہلے بتاتا رہا ہوں کہ ایک وہابی چیز ہوتی ہے اللہ کے جو اشعار ہوتے ہیں آپ کوئی زبردستی لکھنے بیٹھے سوچ سوچ کے وہ تو نہیں ہوتے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولایت ہوتا ہے یہ اس وقت حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت کے شہر تھے پھول پور جنگل میں حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا گھر اور مسجد تھی ڈیلبری کے قریب اور بڑے سخت حالات میں ہماری حضرت نے اپنے شہر کے ساتھ تقریباً اٹھارہ برس صوبت اٹھائی وہاں حضرت پوری پوری رحمت لارے کو کہیں ایک نواب صاحب نے بیان کی دعوت دی اس بیان کے وقت یہ شار لوگ نے سنا <coughs> شب گھر چارے pague دنیا سے نہیں جائے گا آج اللہ کی محبت کا غم وہ دولت ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے قبر میں بھی کام آتی ہے اور محشر میں بھی کام آتی ہے روز شب کے میں وہ دونوں جہاں گیا میں کرم میں کروں گو ہر طرح کی نیام میں سرپلی موہو گھر قدم میں میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت سم نہیں ہے بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے وہاں کی وہ صاحب کا گھر میں بہت بڑا اور خوب خوش نما باغ وغیرہ سب چیز سے وہاں کے منظر ہے بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے ارے جی رہے ہو یہ کس کے کے مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے ارے جی رہے ہو یہ کس کے کے مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے اگر پور جانے بہارا کی یاد ہے دوست اللہ اللہ اللہ ہی تعالیٰ نے خبردار کروا دیا اللہ اما اور آپ یہ تین تین ہر تمبی ہے کہ خبردار ہو جاؤ میرے مرشد فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کی کانوں سے غفلت کی روئی نکال کر غور سے سنو کان کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا ہوا بنایا چیز کی شکل میں تیز کی شکل میں کہ زیادہ سنو بولو تم تو تیز کی چیز کانوں کی جو چیز ہے یہ اس لیے ہے کہ اس سے دین کی بات اللہ کی محبت کی بات کان میں سنو اور یہ دل کے اندر اتار دے ہاں یہ تیز ہے دل کا راستہ ہے دل سے یہ دل کے اندر کان سے درامد ہوتی ہے اللہ کی محبت کی باتیں اللہ کی محبت کی باتیں تو فرماتے تھے کہ اللہ مانی کہ کانوں سے غفلت کی روئی نکال کر غور سے اس بات کو سنو اللہ دھیرے دھیرے اللہ دلی گلّہ اگر فرماتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے کے ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ اطمینان ملتا ہے تو یہ ترجمہ غلط ہوگا تو میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی کے ذکر سے بار معنی ٹھیک ہے کہ اللہ ہی کے ذکر سے یہ اطمینان ملے گا تو میں کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان ملے گا تو یہ ترجمہ کامل نہیں ہے اللہ ہی کے ذکر وہ چیز ہے اللہ ہی کی یاد وہ چیز ہے یعنی کہ اس کے سوا کوئی شے کائنات کی نہیں جس سے اطمینان قلم حاصل ہو سکتا اللہ دل جائے تصمہ کھولو اور یعنی جب تک اللہ کی یاد میں اتنا ڈوب نہ جائے جیسے فرمایا کہ کما ان لا مچھلی جو ہے جب پانی میں اس کو ڈالو تو اگر اس کو سر تھوڑا پانی سے باہر نکلا ہو مچھلی چین پائے کبھی مچھلی تڑپتی رہی تھوڑا سا دم کا حصہ باہر نکال دو پانی تڑپتی رہی تو جب تک پوری پانی کے اندر غرق نہیں ہو جاتی مچھلی کو چین نہیں آتا ایسے ہی ہم جب تک اللہ کی یاد میں بالکل غرق نہ ہو جائیں اللہ کی یاد میں غرق ہونا کیا ہے یہ نہیں کہ آپ تصویر لے کے ہو ہی نہیں رہا بلکہ اللہ کی یاد میں غرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سر سے لے کر پیر تک کوئی اڑو کوئی بال بھی اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ یہ ہے اللہ کی مکمل کامل یاد اور غرق ہونا اللہ کی یاد میں اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے یہ ننگے سا ہے گلستان نہیں ہے تمہیں سے ہے جنت بھی جنت ہماری امید ہی جنت بھی جنت ہماری نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری ناری مانے تو یعنی اللہ ہی نہ ملے تو جنت بھی بےکار ہے دوستو اللہ والے جنت کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ جنت محل دیدار الہی ہے وہاں محبوب حقیقی کا دیدار ہوگا ہاں۔ اگر اور نعمتیں بھی ہیں لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے وہاں دوستو اپنے محبوب کا دیدار ہے محبوب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جب دیدار ہوگا تو جنت اس میں ایسا ہو جائیں گے کہ جنت کی کسی نعمت کوئی نعمت یاد نہیں آئے ہاں۔ تو اور اللہ جو عاشقین ہوتے اللہ کے وہ جنت کی اسی لیے مانگتے ہیں کہ وہاں اپنے محبوب کا دیدار کریں تم سے ہے جنت بھی جنت ہماری یہ باتیں اولیاء اللہ کی جب سمجھ میں آتی ہیں محبت کی کہ جب محبت حاصل کرنے کی کچھ کوشش بھی کرے تھوڑا سا چلے راستے میں آہستہ آہستہ یہ باتیں سمجھ آئیں انہوں نے کہیں گے ٹھیک ہے اشار ہے لیکن اگر کوئی شخص محنت کرے تو اللہ کی محبت وہ چیز ہے دوستوں کہ یعنی ساری کائنات اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہیں ساری شرابوں کی مستی اس کی جاتی رہتی ہے ایک مستی اللہ کی محبت کی اس کو حاصل ہو جاتی ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ پانچ چیزیں حضرت نے ہمارے فرمائی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک تو ذکر اللہ پر مداونت مداونت سب سے پہلی چیز ہے اہل اللہ کی مصاحبت اور اللہ کی صحبت یہ تو یہ تو بنیادی چیز ہے اس کے بغیر اگر چار چار جو باقی کام بتانے والا ہوں اب خود وہ مجاہدہ کرتے رہو گے کامل نہیں بنے کال میں کامل محبت اللہ کی نہیں ملے گی معرفت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طریقہ یہی پسند ہے چاہے اللہ اور کودو دیتی کہ میرے پیاروں کے ساتھ رہو سچے لوگوں کے ساتھ رہو تو تم کو میرا راستہ ملے گا ہے نا تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو اٹھو تو پہلا کام کیا ہے اولیاء اللہ کی مصاحبت مصاحبت یاد رکھنا پہلا نمبر مصاحبت یعنی اولیاء اللہ کی صحبت اور دوسرا ہے گناہ سے مباحدت نہ گناہ سے حفاظت معاذرت پہلا کیا ہے مصاحبت دوسرا ہے گناہ سے محافظت گناہ کیونکہ گناہ وہ چیز ہے جو اللہ سے دور کرنے والی ہے نا تو پہلا نمبر اولیاء اللہ کی مصاحبت دوسرا نمبر گناہ سے محافظت اور تیسرا نمبر ہے اسباب گناہ سے مباحدت مباحدت مانے دوری گناہ سے حفاظت اور اسباب گناہ سے دوری جو انتہائی ضروری ہے کیونکہ گناہ سے قریب ہوگا تو لازمن مبتلا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل کا حدود اللہ فلا سفر ان کے قریب ہی مت جاؤ گے حدود الہی ہیں جو چیزیں جو کام اللہ نے منع فرمانی ہیں ان کے قریب ہی مت جاؤ اس لیے کہ قریب ہو گئے تو تفالو ہو جاؤ گے ہاں ہاں دور رہو تو بچ جاؤ گے اور میں کہ جب کیچڑ زیادہ ہوتا ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے گناہوں کے ماحول میں آدمی رہے گا مخلوط ماحول میں رہے گا مبتلا ہو جائے گا اور ہاتھ میں موبائل لے گا ایسا اور اس کے اندر میموری کارڈ اور لیپ ٹاپ اور نیٹ جیسے یہ وہ سب قریب رہے گا مبتلا ہو جائے گا بچنا بہت مشکل ہے تو فرمایا پہلا کام اولیاء اللہ کی مساحبت دوسرا کام گناہ سے محافظت تیسرا کام اسباب گناہ سے مباحدت ایک مثال اور حضرت میں فرمائی کہ دیکھو اگر کوئی گھی کا سنستا ہے اس کو بالکل پکا ویلڈنگ کر دیا اور سیل کر دیا بالکل اب اس گھی کے سنستر کو اگر آگ کے قریب رکھ دو تو گرم ہو کے پھٹ جائے گا کہ نہیں حالانکہ ہے دیکھ نہیں رہا گھی جو ہے وہ آگ کو دیکھ نہیں رہا لیکن اس کی حرارت اس کو پہنچے گی وہ کوئی نامحرم قریب ہوگا اس کی حرارت لازمی پہنچے گی قریب رہو گے تفالو پہلو ہو جاؤ گے ذلت کی گٹر لائنوں میں گر جاؤ داڑھی ٹوپی کے ساتھ گر گئے بہت سے لوگ جنہوں نے اسباب گناہ سے دوری اختیار نہیں کی داڑھی ٹوپی کے ساتھ گریل ہو گئے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا ہے تو پہلا کام اولیاء اللہ کی مساغت اور دوسرا کام گناہ سے محافظت اور تیسرا کام اخبار گناہ سے مبادت اور چوتھا کام ذکر اللہ پر مضافت جو ذکر کی سے چین بتلائے ان کو پابندی کے ساتھ کریں اور پانچواں کام سنتوں پر موازنت مضبوطی کے ساتھ سنتوں کو اختیار کرنا ہر کام سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کھانا پینا ہر چیز حتیٰ کے بیٹو کھلا جانا اور گفتگو کرنا اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا اور ان کے ساتھ رویے رکھنا ان کی عیادت کرنا جو ہمارے اسلامی معاشرے نے یہ سب چیزیں سکھلائی ہیں یہ سب خالی یہ نہیں کہ سنت کی دعائیں یاد کر لی بس یہ ہو گیا کام نہیں سب سے سے بڑا اہم شعبہ ہے معاشرت کا اور بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے یہاں مثلا ایک بھائی سے سلام دعا ہوتی ہے راستے میں فرمایا کہ مسکرا کر ملنا سکتا ہے بھائی کے ساتھ کشاد روح کے ساتھ ملے اور فرمایا کہ نرمی اختیار کرو جو نرمی سے محروم رہا بھلائی سے محروم رہا اب بعض اوقات سلام علیکم یہ کیا ارے کشادہ ہوئی کے ساتھ مسکرا کر مسکرانا بھائی کے لیے سستا ہے بیوی کے لیے مسکرانا سستا ہے اب گھر میں داخل ہو رہے ہیں بڑی ٹینشن میں کرتے ہوئے اور بیوی نے سلام بھی کیا تو جواب بھی ٹھیک نہیں دے رہے یہ تھوڑی دین ہے ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مسکراتے ہوئے داخل ہوئے بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا امت کا غم تھا اور کتنے وقت آتے رہتے تھے ان کی تعلیم و تعلم اور جہاد کے لیے غزلے روانہ کرنا اور سریات کا سارا انتظام اور پھر مال غنیمت کی تقسیم کیا کچھ مشغولیت ہوتی تھی ان مشغولیات کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے اور فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تھوڑی بس بیت الخلاء کی دعا یاد کر لی جانے کی باہر آنے کی دعا کر لی ساری کی ساری زندگی چوبیس گھنٹے کی ہر سانس ہماری سنت کے مطابق ہونی چاہیے تو پانچ کام کیا ہو گئے اہل اللہ کی مصاحبت دوسرا کام گناہ سے محافظت اور تیسرا کام اسباب گناہ سے مباحدت دوری جو بعید بڑی سے یعنی دوری اختیار کرنا اور چوتھا کام ہے ذکر اللہ پر مزاحمت اور پانچواں کام سنتوں پر محافظت اس طریق سے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت آتی جائے گی دل میں اور دنیا سے بے رغبتی شروع ہو جائے گی اور پھر ان اشعار کا صحیح مفہوم اور صحیح لذت ہم حاصل کر سکیں گے تمہیں سے ہے جنت بھی جنت ہماری نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری محبت کی دل پر لگے سرکاری آمین محبت کی دل پر لگے ضرب کاری میری کامیابی کی آ جائے باری محبت کی دل پر لگے ضرب کاری میری کامیابی کی آ جائے باری میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے بجل تیرے کوئی ہمارا نہیں میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے اب اللہ کی محبت نے کیسے کیسے کام انسان کر گیا دیکھیے یہ ہے عشق میں انتہا کس بشر کا یہ ہے عشق میں کس بشر کا بنائے اپنے پسر کا حضرت علیہ السلام کو خواب آیا ہم بھی آپ کے خواب سچے ہوتے ہیں تو ان کو خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذرا کر دیجیے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جب بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا کہا بسم اللہ میں حاضر ہوں یہ اس کا امتحان ہے لیکن ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے بھائی نظر بچا لو قرآن کرو ہمارے ہم سے یہی نہیں ہوتا کہاں وہ اپنے بیٹے کو دلا کرنے چلے یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا بنائے جو تمہیں کسل کا سے ہے اعجاز سل و جگر کا بات کیسے ایسا کام کر سکتا ہے اگر وہ صحیح نقل ہوگا وہ کیسا کام کر ہی نہیں سکتا پسرتے ہیں جاز کا پسرتے ہیں قلب سل جگر اور یہ بھی فرمایا سلام نے کیا کہ آپ میرا منہ جو ہے وہ زمین کی طرف کر دیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کے آپ آپ پسیج جائیں اور اللہ کا حکم ٹوٹ جائے دیکھا آپ نے کیا بات تھا اور کیا بیٹا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تختر تختر ہو گیا اے ابراہیم آپ نے آپ سے کیا کر دیا اللہ نے تصدیق فرمائی خلیل کے اللہ کی یہ اللہ کی محبت ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے یہ ہے عشق میں ہاں کس بشر کا بنائے زبیحہ جو اپنے پسر کا پسر سے ہے جاز قلب و جگر کا سر سے ہے جان تسلیم سر کا تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے تیرے عشق کے رنگ کا اثر ہے تیرے عشق کے غم کا ادنا اثر ہے کہ جا سر بکف زیر تیغو تبر ہے تیغ تلوار یعنی جان دینے کو تیار ہے اللہ آپ ایسے پیارے ہیں تیرے عشق کے غم کا ادنا اثر ہے تیرے عشق کے غم کا ادنا اثر ہے کہ جا کر سر بک ہو صبر ہے کہ جا کر سر بک ہو صبر ہے بکوئے ملامت کوئی در بدر ہے بگورے ملامت کوئی در بدر بشوں کے شہادت کوئی دار پر دار مانے کھانتی ببے ملامت کوئی در بدر ہے بچو پہ شہادت کوئی دار پر ہے اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے مجھے ہر دو عالم گوارا نہیں ہے اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے مجھے ہر دو عالم گوارا نہیں ہے ملائک خون شہیدان ملت ملائک خون شہیدان ملت محبت کی ہمت سے ہے ملائک فرشتے حیرت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ آپ کو دیکھا بھی نہیں انسان نے یہی کیسی اتنے بڑے بڑے قربانیاں دے رہا ہے کوئی شہید ہو رہا ہے اللہ سے جان دے رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی رسولی سے چڑھا ہے اللہ کی خاطر حق کی خاطر لوگ جانتے ہیں اور ملائک جو ہے وہ حیرت کر رہے ہیں کہ کیسی اللہ کے بندے ہیں ملائک خون شہیدان ملت محبت کی ہمت سے ہے محو حیرت کہا تھا کہ مفسد بشر کی ہے فطرت کہا تھا فرشتوں نے کہ اللہ یہ تو آپ انسان کو پیدا فرما رہے ہیں یہ جائے گا یہ تو بہت فساد پھیلائے گا لڑائی جھگڑا ہوگا فصل و حالت گری ہوگی اللہ آپ کیسی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں ان کو معلوم نہیں تھا اللہ نے فرمایا انی عالم و مالا تعالم میں بھی جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو یہ تھا وہ کہا تھا کہ بشر کی ہے ہے فطرت ولے شاد باش میں محبت مگر یہ محبت کا جو مادہ اللہ نے انسان میں رکھا تھا اس کی خاطر اس نے یہ کتاب بھی ملا انا ظلم ارے ساری ساری تو مخلوقات نے انکار کر دیا کہ اللہ آپ کی عظمت کا بوجھ آپ کی شریعت کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے تو بڑا مشکل معاملہ ہے لیکن یہ ظالم جاہل نکلا اس کو ہماری محبت جو ہے عظمت پہ غالب آ گئی اس نے دیکھا نہیں کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر جو ہے وہ شریعت دیکھ رہے ہیں اور شریعت کا معاملہ ہے لیکن محبت کی خاطر اس نے آپ اپنے آپ کو پیش کر دیا ہم ہم اٹھائیں گے یہ بارے سے اللہ ہم آپ کے حکموں پہ چلیں گے ہم آپ کی نافرمانی سے بچیں گے کوئی ملامت کرے کوئی تانے دے کوئی کچھ بھی کرے رکاوٹیں ڈالے اللہ ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن آپ کو ناراض نہیں کریں گے تھا کہ مفصل بشر کی ہے کی ساری چیز کیوں ہے محبت کا مادہ جو ہر قلب میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے انسان کے ہر قلب میں اپنی محبت کا مادہ دے کر جو اللہ تعالیٰ نے عالم ازل میں اللہ تعالیٰ نے عالم اروا میں بلایا تمام اروا کو اور پوچھا کہ الگ تو بھی ابھی دیکھوں کیا میں تمہارا گھر نہیں ہوں تو اس سوال کے اندر خود جواب کی کوشش ہے نا میں ہی تمہارا گھر ہوں تو تمام اروا نے بے زبان اب چار آلو بلا بے شک آپ ہمارے پاس ہیں کیا مطلب یہ محبت کی چوٹ اللہ نے شروع میں پیدائش سے ہماری دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہاں ہماری روحوں کو عطا فرما دی تھی دل ازل سے تھا کوئی آج پر پیدائی ہے کہ یہ چوٹ پرانی ابھر اس چوٹ کی چوٹ کو ابھارنا اس درد کو ابھارنے والی صحبتوں میں جائیں گے تو یہ درد اٹھ جائے گا جیسے ایک پوروا ہوا کہلاتی ہے جب سردی خشکی کا موسم آتا ہے جن کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے یہاں ایسے کوئی نہ کوئی ہوگا ان کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے جب یہ ہوا چلتی ہے تو گھٹنوں میں درد آ جاتا ہے تو یہ اولیاء اللہ کی صحبتیں یہ نسیم کرم کے جھونکے یہ مواقع ہیں اس درد کو ابھارنے کے یہ درد دل کا ابھر جاتا ہے صحبت میں کے ملائک دیکھو شہیدان ملت محبت کی ہمت سے کہا تھا کہ مفت بشر کی ہے فطرت ولے شاد باش جنونے میں محبت تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے بشر سے یہ غم کم نہیں ہے یہ اللہ کی محبت کا جو غم ہے غم کیا ہے غم عجیبہ ہے محبت بھی غم بھی یہ غم اسپتال پہنچانے والا غم نہیں ہے دوستو یہ تو غم اللہ کے پاس پہنچانے والا اللہ کا کل دلانے والا ہے اللہ کے پاس پہنچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انتقال ہو جائے گا یہ مت سمجھے مطلب یہ اللہ کا قرب دلانے والا ہے اور یہ غم کیسے حاصل ہوتا ہے نافرمانی سے بچنے کا غم یہ ہے اللہ کی محبت کا غم اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دینا دل کو توڑ دینا دل پر غم اٹھا لینا اللہ کے فرمان کو نہ توڑنا یہ غم ایسے حاصل ہوتا اور یہ محبت کا غم تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے بشر غم کم نہیں ہے بلکہ علامہ سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہمارے دوست سناتے تھے کہ محبت تو اے دل بڑی چیز ہے محبت تو اے دل بڑی چیز ہے اللہ کی محبت تو بہت ایسی عظیم شان دولت ہے دوستوں کوئی کم چیز ہے عظیم شان دولت ہے محبت تو اے دل بڑی چیز ہے یہ کیا کم ہے یہ اس کی حسرت ہے اگر کوئی مسلمان اس کی حسرت ہی رکھ کے مر گیا کہ کاش مجھے بھی اللہ کی محبت حاصل ہوتی تو دوستو یہ بھی بڑے کام کی چیز نجات ہو جائے گی انشاءاللہ شاء تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے بشر سے غم کم نہیں ہے بہت سنتے ہوئے گھر سے بے گھر اللہ کی محبت وہ چیز ہے کہ سلاطین کو بے چین کر دیا اپنے تخت و تاج کو نیلام کر کے چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا اللہ کی محبت بہت سے سلا کیا وجہ کیا ہے جو ان پہ آشکار ہوئی حافظ اس حقیقت کو آشکار ہوئی ان کو اندازہ ہوا کہ اللہ کتنے عظیم شان حضرت سلطان ابراہیم بن نظم رحمت اللہ علیہ کے واقعہ حضرت نے زیادہ اشارہ فرمایا بار بار حضرت ان کا واقعہ سناتے تھے حضرت سلطان بن ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ شاہ بلخ تھے بلب کے بڑی سلطنت تھی اس کے بادشاہ تھے لیکن ایک دن رات کو عبادت کر رہے تھے اپنے محل کے بالا خانے بالا خانے پہ عبادت کر رہے تھے کہ چند لوگوں کو دیکھا جی وہ غریب لوگوں کو وہ چھت پر آئے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہاں کیا کریں کہ ہم اپنا اونٹ رہے کریں تو بادشاہ نے کہا کہ یہ اونٹ تلاش کرنے کا کون سا موقع ہے یہ اوپر بالا خانے سے اونٹ کوئی اس کے امکان ہی نہیں ہے اور اس میں پہرے داروں کی موجودگی میں تم کیسے اوپر آ گئے اور وہ بھی اونٹ تلاش کرنے جو اونٹ بالا خانے سے کیسے آ سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح محل میں بیٹھ کر اللہ بھی نہیں ملتا یہ چوٹ پڑ گئی ان کو بس انہوں نے اسی وقت راتوں رات جو ہے اپنی شاہی صلاح اتار کے اور فقیروں کا بیل بدل کے اور نکل گئے تھے پھر انہوں نے دس سال نیشاپور میں عبادت کی اللہ کی اور یہ ہوا کہ گھر بار بھی سب چھوڑ دیا اور اتنے بڑے ولی اللہ ہوئے کہ ایک فرشتہ آیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اولیاء اللہ کی ایک فہرست بناؤں گاؤں دنیا میں اور میرے میرے پیاروں کی ایک فہرست بناؤں تو آپ کا حال کیا کہ میرا نام بھی آخر میں لکھ لیجیے گا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مجھے سر فہرست لکھنے کو کرنا ہاں تو جب یہ عبادت کر رہے تھے دریا کنارے تو ان کا ایک وزیر ادھر آ نکلا شکار وکار کے چکر میں تو اس نے دیکھا کہ یہ تو گدڑی پہنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے گدری پہنے ہوئے ہیں پرانی فقیروں جیسی گدری کی رہتے اپنی تو اس کے دل میں شفایت آئے گی کہ سر بیوقوف بادشاہ اتنی بڑی بادشاہ چھوڑ کر اور یہ یہاں فقیروں کے حال میں رہ رہا ہے تو ان کو کش ہو گیا انہوں نے دیکھا کہ اچھا تو انہوں نے اپنی جو سوئی جس سے وہ پی رہے تھے گزری اس کو دریا میں پھینک دیا اور دریا میں پھینکنے کے بعد مجھے کو حکم دیا لاؤ میری سوئی لے جاؤ بھائی آگے آگے ہو جائیے پیچھے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اندر آ جائیے آپ قریب آ جائیں میں وعدہ کرتا ہوں میں کاٹوں گا نہیں نہ آپ کی جیب پہ ہاتھ ماروں گا تو جب وہ گدری جس سوئی سے وہ سی رہے تھے اس سوئی کو انہوں نے دریا میں پھینک دیا اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ لاؤ میری سوئی تو مولانا رومی اس پکچر کو بیان فرماتے ہیں آج سے چھ سو برس پہلے کے بزرگ ہیں فرماتے ہیں سب ہزارہ ماہیے اللہ سے ایک لاکھ مچھلیاں اللہ والی مچھلیاں ایک لاکھ اللہ والی مچھلیاں سب ہزارہ ماہیے اللہ علی سو زنے زر بھر لدے ہر ماہیے ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی لے کے وہ حاضر ہو گئی سونے کی سوئی لے کے تو ڈانٹ کر فرمایا کہ سونے کی سوئی میری نہیں ہے سونا اس امت پہ حرام ہے مجھے تو میری لوہے والی سوئی چاہیے پیٹ مچھلی گئی اور فوراً ہوتا لگا کر لوہے والی سوئی لے کے آئی وزیر یہ تماشا دیکھ رہا تھا یہ تماشا دیکھ کر ان کے پیروں پہ گر پڑا کہا مجھے معاف کر دیجیے کہ میں نے آپ کو جانا مگر معلوم ہوا کہ آپ پہلے بادشاہ بر تھے اب آپ بادشاہ پہلو بھر ہیں آپ کی حکومت اور سمندروں پر بھی کیوں ان کو راضی کر دیا دوستوں تو یہ ہے بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر بہت مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ رحبانیت اسلام میں حرام ہے یہ صرف غلبہ حال کی وجہ سے ایسا ہوا ان پر ایسا حال اللہ کی محبت کا تاری ہو گیا لیکن حال خود سے جو جس پہ تاری ہو جائے مصنوعی حال نہ ہو خود سے طاری ہو جائے وہ معذور کہلاتا ہے لیکن اس کی تقریر جائز نہیں ہے ہاں جنگلوں میں نکل جانا اور ایسی عبادت کرنا اس امت سے جائز نہیں ہے ہے اپنے ہی ماحول میں رہتے ہوئے ارے دوستوں جنگل میں جاؤ گے نظر کس سے بچاؤ گے مجاہدہ تو چاہیے اللہ کو مجاہدہ مطلوب ہے درختوں سے نظر بچاؤ گے کیا اللہ کو تو مطلوب ہی ہے انسان سے کہ میرا بندہ جو ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میرا بندہ موقع گنا پر قدرت رکھتے ہوئے گنا سے بچے یہ تو کمال ہے ورنہ جب کوئی ہی نہ ہوگی تو کیا درختوں سے نظر بچاؤ گے اس لیے اسی ماحول میں رہتے ہوئے ہم نے اللہ کی محبت کا جھنڈا بلند کرنا ہے اپنے قلب کے اندر اللہ کی محبت کو گاڑنا ہے دوستوں کو اتارنا ہے یہ ہے کمال کہ قدرت کی موقع بھی ہے گناہ کا پھر اس بچ جائے بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر ان کو آیا جو سنگ در مزہ ان کو آیا جو سنگ در پر تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر مزہ ان کو آیا مولانا رومی فرماتے ہیں لے کے ذوق خدا خوش ترایت اب دوسر ملکت ہوا فرماتے ہیں کہ جب جب سے مجھے سجدے کی مستی اور لذت حاصل ہوئی ہے یہ دو سو سلطنتوں سلطنتوں کے نشے سے بڑھتا ہے یہ مستی اللہ کے عروج اپنا سمجھ دینا مگر یہ یونی بڑی حاصل ہوتی ہے پال صاحب فرماتے ہیں کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے وہ دل جس میں اللہ تعالیٰ اپنی فضلیات کے ساتھ آتے ہیں اللہ کی محبت آتی ہے وہ دل کیسے بنتا ہے کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاگ جب کھاتا ہے آئینہ صاف شفاف ہوتا ہے نا تو دل کو آئینے کی طرح بنانا ہے اس کو رگڑ رگڑ کے صاف ستھرا شفاف کرنا ہے گناہوں کی گندگی سے برے اخلاق کی گندگی سے اور غیر اللہ سے اس کو پار کرنا ہے ایسے دل میں اللہ تعالیٰ تشریف لے آتے ہیں تجلیات خاص کر کا نصیب ہو جاتی ہیں اللہ کیا آتے ہیں معلوم مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات دل میں نفوز کر جاتی ہیں تو فرماتے ہیں کہ کچھ نہ پوچھو یہ راستہ آسان نہیں ہے دوستو اور آسان ہے بھی اور میں کہ آسان کر لو تو ہے عشق آسان کتنا عجیب جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان دشوار کر لو تو دشواری اب ذہنی بنائیں نہیں بھائی ہمیں تو دنیا کی مستی بھی چاہیے گناہوں کے لذت بھی چاہیے اور تھوڑا تھوڑا اللہ کے راستے میں چل لیتے ہیں نہیں ہم خدا خائی ہم دنیا ہے خیالت ان حالت تو محالت دوں یہ پاگل بنے کہ اللہ کو بھی چاہو اور دنیا دار بھی بنے رہو یہ نہیں ہو سکتا ایک طرف سے ہو جاؤ ہاں یہ ہے کہ انسان ہے کبھی غلطی ہو گئی کبھی خطا ہو گئی گنا ہو گیا تو اللہ نے توبہ کا راستہ رکھا ہے توبہ کرو پھر پاک صاف ہو جاؤ پھر چلنا شروع کر دو یہ تو نہیں کہتے کہ اب خطا ہوگی نہیں کبھی کسی ولی سے بھی خطا ہو سکتی ہے جب صحابہ سے خطا ہو سکتی ہے تو ولی سے کیوں نہیں ہو سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل خطا ہوں صحابہ کو احتساب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کل لوگوں خطا ہو بخیر خیر ہو سکتا ہی نہ تو تم سب کے سب خطا کار ہو جب صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے تو ہم کیا چیز ہیں کھیت بول مولی خطا تو ہو سکتی ہے لیکن جو اللہ والا ہوگا وہ خطا پر قائم نہیں رہ سکے گا یہ اولیاء اللہ کی صحبت کا اعزاز ہوتا ہے کہ جو ان کی صحبت میں بیٹھتا اٹھتا ہے ان سے تعلق مضبوط رکھتا ہے خطا پر قائم نہیں رہ سکتا فوراً توبہ کرے گا خطا تو ہو سکتی ہے لیکن توبہ اس درجے کی کرے گا کہ پہلے سے بھی زیادہ اس کا درجہ بڑھ جائے پہلے سے بھی زیادہ اللہ کا قرب بڑھ جائے یہ ہے بھائی بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر دلوں میں جب ان کے کیا عشق گھر مزہ ان کو آیا جو سنگ در پر تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر وہ دل جس میں جلوا تمہارا نہیں ہے وہ دل جس میں جلوا تمہارا نہیں ہے وہ دل تب کہو پر تمہارا نہیں ہے وہ دل جس میں جلوا تمہارا نہیں ہے وہ دل تب کہو پر تمہارا نہیں ہے کبھی تو بہ آؤ کمار ہو رہو یا شکوں کے دل کی کیفیت بیان ہو رہی کبھی تو بہ آؤ ہو رہا ہوں کبھی دل ہی دل میرے نہار ہو رہا ہوں کبھی تو ہو رہا ہوں کبھی دل ہی دل میں نہار ہو رہا ہوں کبھی اس خلش سے محض پا رہا ہوں کبھی ایک سے محض پا رہا ہوں کبھی کون آنکھوں سے برتا رہا ہوں کبھی ایک خلش سے محض پا رہا ہوں کبھی کون آنکھوں سے برتا رہا ہوں تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے کسی کا وہ ہو پر تمہارا نہیں ہے میں یہ عبادت کر لے لیکن جب تک نافرمانی سے بچنے کا غم نہیں اٹھائے گا اللہ کا نہیں ہو سکتا نہ وہ اللہ کا ہوگا نہ اللہ اس کا ہوگا اللہ اس کا ہوتا ہے جو اللہ کی پوری فرما برداری کرے پوری فرما برداری کیا ہے عبادات بھی کرے اور نافرمانی سے بھی بچے یہ ہے کامل فرما کبھی تو تمہارو رہا ہو رہا کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا ہوں کبھی ایک خلشتی محض پا رہا ہوں کبھی خون آنکھوں سے بلتا رہا ہوں تیرے غم کا جو ہے مارا نہیں ہے کسی کا وہ پر تمہارا نہیں ہے آخری بند ہے جگہ ہے وہی میاں میں خوش تر جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر اللہ کے در پر میرا سر کیا مطلب کہ اللہ یعنی میں آپ کے حکموں پر جیوں گا اور آپ کی نافرمانی سے بچنے میں جان بھی دینے کو تیار مر جاؤں گا آپ کو ناراض نہیں کروں گا یہ ہے در پہ اللہ کے در پہ اپنا سر رکھ دینا جگہ ہے وہی ساری دنیا میں کر جہاں آپ کے پہ ہوگا میرا سر یعنی جہاں اللہ آپ کے در پہ میرے سر کا سودا ہو جائے خوش طرح ہر دو جہاں آجا آ کہ مرا باتوں سر و سودا ہو اللہ مجھے ساری دنیا میں وہ جگہ سب سے زیادہ پسند ہے سب سے زیادہ محبوب ہے جہاں میرے سر کا سودا آپ کے ہو جائے جگہ ہے وہ سارے دنیا میں خوش تر جہاں آپ کے دل پہ ہوگا میرا سر نہ ہر میرا سر ہو اور غیر کا دل بولو آمی ارے ہمارا سر ہو کسی گھر کا دل کیسی غیرتی کی بات ہے غیرت ارے کچھ غیرت بھی ہے کہ نہیں آمین بولو بول کر نہر کے میرا سر ہو اور غیر تر یہی ہے شبور پر یاد اختر جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش کر جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر نہ ہرگز گز میرا سر ہو اور غیر کا در یہی ہے روز پر یاد اختر جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا ہمارا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب کو اپنی حیات باوفا حیات دوستاں حیات عاشقاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا بے وفائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گناہ کرنا بے وفائی ہے اللہ سے بے وفائی کر جانا وفادار وہ ہے جو اللہ کی کامل فرما برداشت ہے کیسا بھی موقع ہو فرمایا کہ جان بھی دی ہوئی انہی کی ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا جان دے دی تو کیا کمال کیا سو بار بھی اگر سر اللہ کے راستے میں کٹ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان دے میں قسم کرتا ہوں محبوب رکھتا ہوں اس کو کہ بار بار قتل کیے جاؤں پھر زندہ کیے جاؤں پھر قتل کیے جاؤں پھر زندہ کیے جاؤں اللہ کے راستے میں پھر قتل کیے جاؤں پھر زندہ کیے جاؤں پھر قتل کیے جاؤں کئی بار فرمایا یہ ہونا چاہیے ہمارا جذبہ اور حضرت ہمارے فرماتے تھے میں تیرا دل میں تیری جان چاہیے ان کو تجھ سے خون بس اپنے قلب کے ناجائز ارمانوں کا خون کرنا ہے آ راستہ آسان ہے نہ زیادہ مال خرچ کرنے کی ضرورت نہ زیادہ وظائف پڑنے کی ضرورت نہ کوئی زیادہ محنت مشقت کی ضرورت میرے حضرت فرماتے تھے تقوا آسان ہے کام کچھ نہیں کرنے کے ہیں فرمایا کہ کام کرنا آسان ہے یا نہ کرنا آسان ہے کام نہ کرنا آسان ہے آرام سے رہو کچھ کام نہ کرو اور بیٹھے رہو اور مزدوری لے ہماری دوستی لے لی کیا بات ہے سبحان بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مگر بار بار یہی عرض کرتا ہوں کہ جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہ کیا جائے گا مضبوط تعلق اس وقت تک یہ سب راستہ بڑا مشکل نظر آتا ہے ہاں جب تعلق ہو جاتا ہے تو راستے خود سے خود سے کھلتے چلے جاتے ہیں روشن ہوتے چلے جاتے ہیں مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چرا برا کی جلدی راستہ روشن صاف اور آسان ہو جاتا ہے بدتیں دل جاتی ہیں سنت کا راستہ کھل جاتا ہے اللہ کا راستہ کیا ہے یہ دیکھیے نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے ہاں سنت کے خلاف کوئی عمل قبول نہیں اللہ کوئی عمل جو عمل بھی ہو جو کتنا چاہے مختصر ہو لیکن اگر سنت کے مطابق ہوگا انشاءاللہ قبول ہے اور خلاف سنت ہوگا خلاف سنت صحابہ ہوگا خلاف تباہ تعوین ہوگا تعوین تباہ تعوین ہوگا خلاف اولیاء ہوگا یہ راستے سے بٹتا ہوا ہے دوستو کیونکہ جو کتابوں میں دین نہیں لکھا ہوا اس کو آج دین سمجھ کے لوگ کر رہے ہیں ناکام ہیں اور نامراد ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کا صاف ستھرا راستہ دکھلا دے سب کو عمل کی توفیق اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وسلم اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا ولا تكلنا عين اللهم اللهم اللهم اللهم ارحمنا بترك المعاصي تشقنا بمعصيتك رشدنا من من شرور وفقنا لما تحب وترضى القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ ونعوذ بك بك من من من من سخطك والنار اللهم إنا نسألك خير ما ما سألك نبيك نبيك محمد محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم شر استعاذ منه وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا ولا حول قوة إلا بالله العلي العظيم ہمارے جو بھائی بہن بیمار ہیں بہت بیماریاں وبائیں پھیلی ہیں اے اللہ پاک اپنے کرم سے سب کو شفا کامل عاجل مستم کا فرما دیجیے اللہ ان وباؤں کو اللہ یہاں سے دور کر دیجیے اللہ ہماری شامت عمل ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے ان وباؤں کو ہم سے دور کر دیجیے ہم کو صحت کام میں حاضر اور مستمر کا فرما دیجیے جو لوگ اس کی تنگی میں پریشان ہیں اللہ ان کے روزی میں برکت عطا فرما دیجیے حلال آسان اور بابرکت مسیح فرما دیجیے اللہ جن بچیوں یا بچوں کے رشتے نہیں آئے اے اللہ ہم کو نیک اور صالح رشتے محبت والے رشتے عطا فرما دیجیے اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں پیار و محبت عطا فرما دیجیے عطا فرما دیجیے اللہ جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد صالح سے نواز دیجیے جو اولاد والے ہیں اللہ ان کی اولاد کو ان کے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اپنا فرمردار کامل بنا دیجیے اللہ اپنا عاشق بنا دیجیے ہم سب کو جذب فرما لیجیے ہمارے گھر والوں کو جذب فرما لیجیے بچے بچے کو جذب فرما دیجیے آپ کے جذب کے بغیر راستہ طے ہو ہی نہیں سکتا اے اللہ لیکن اگر آپ ارادہ فرما لیں تو اے اللہ کوئی دشمن کوئی کائنات کی کیونکہ وہ گمراہ کن ایجنسی ہم کو پھر گمراہ نہیں کر سکتی آپ ہمیں اگر کھینچ لینا چاہیں کہ اللہ کوئی طاقت ایسی نہیں جو آپ کے مقابلے پر آ جائے اللہ آپ اپنا اپنے کرم فرمائیے اللہ ہم کو جلد فرما لیجیے اپنے فضل کا فیصلہ فرما لیجیے جلد کا فیصلہ فرما لیجیے ہم سب کو ہمارے بچوں بچوں کو قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے جلد کا فیصلہ فرما دیجیے ہم سب کو اور کی خط انتہا عطا فرما دیجیے اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کتنا بھی آپ لگا دیں آپ کے خزانوں میں کوئی کمی آ ہی نہیں سکتی اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا اے اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں مالا مال فرما دیجیے سیروں سے مالا مال فرما دیجیے دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے اللہ اپنے کرم سے جو یہاں یہ ہم بیٹھے آپ کی محبت کی بات ہوئی اے اللہ پاک اس کی تفصیلات کو مجھے معاف فرما دیجیے اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنا سننا سنانا سب قبول فرما لیجیے انتہائی قبول فرما لیجیے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیرہ عطا فرما دیجیے اور میرے صالح خزمان حضرت مولانا شاہ عبد المدین بن حسین صاحب عدم اللہ علیہ کو صحت کامنا عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے اے اللہ حضرت مبارک میں خوب برکت عطا فرما دیجیے اے اللہ جو کام وہاں دین کا ہو رہا ہے جانا حکیم علومت سے بھی ہو رہا ہے اللہ کی تعمیر بھی ہو رہی ہے اس کی تعمیر کو تکمیل تک پہنچا دیجیے اللہ وہاں سے اپنی محبت کے اثرار و رموز کی نشو و اشاعت کا اللہ اس کو مرکز بنا دیجیے سارے عالم میں اثرار و محبت کو پھیلا دیجیے اللہ ہم کو بھی اللہ اپنی خدمت دین کے لیے قبول فرما دیجیے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے جو نہ مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ پاک اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق ہی محمد وآله وصحبه اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع شفيع المذنبين سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم ہاں پانی تو دیجیے یہ کتابیں میں لایا ہوں بھائی یہ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں ان کی یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح مبارک سیرت کو لکھنا آسان کام نہیں بڑی بڑی کتابیں بھی ناکافی ہیں لیکن ان کا یہ کارنامہ ہے کہ اتنی مختصر سی کتابیں پوری حیات مبارک کا احاطہ بہت ہی اہم اہم واقعات اس میں لکھے اور میری میری تمنا ہے اللہ قبول فرما لے کہ اس سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر گھر میں ہونا چاہیے اور اس کو ہر بچے بچے کو سننا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ دین کیسے پھیلا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی جو آج ہم مسلمان ہیں میرے حضرت فرماتے سب تھے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قربانیاں نہ دیتے تو آج ہم کوئی رام چندر ہوتا کوئی کوئی کوئی داس ہوتا کوئی فلانا گھٹیل رام ہوتا کون ہوتا آج یہ دین ہمارے پاس جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور مظاہرے اور امت کے غم اور فکر کا نتیجہ ہے دوستوں میں چاہتا ہوں میری تمنا ہے کہ یہ کتاب میں خود خرید کے لائے ہوں الحمد للہ تو یہ آپ حضرات کو میں مفت دے رہا ہوں لیکن اس کی قدر کریں ہر گھر میں یہ ہو اور اس گھر میں میں چاہتا ہوں کہ پانچ منٹ ہی صحیح ہر روز پانچ منٹ کا اگر وقت مقرر کر لیا جائے کہ اپنے بچوں کو بھی بچوں کو سب کو بیٹھ کر اس کو سنایا جائے بہت آسان زبان ہے اور مختصر کی کتاب ہے دیکھیے بہت کم صفحات ہے اتنی کم یہ بہت بڑا کارنامہ ہے بڑی بڑی کتابیں لکھ لینا تو آسان ہے مختصر کر کے اس کو لکھنا بہت مشکل کام ہے آسان نہیں ہے اس کی قدر کریں ہم اور جو اندر بھجوائی ہیں یہ کتابیں جن کے ساتھ مرد حضرات آئے ہیں بعض حضرات کو ہم یہاں دے رہے ہیں سب ایک ایک گھر کے لیے ایک ایک کتاب لے لیجیے تو وہ خواتین نہ لیں جو خواتین بغیر مردوں کے آئیں وہ وہ لے لیں وہاں اندر اور اگر کم پڑ جائیں تو ہمیں بتا دیجیے گا ان شاء اللہ اگلی دفعہ اور لا دیں گے جی۔ جن کے پاس پہلے ہی موجود ہو اور چاہے نہ لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اتنے بڑے ولی اللہ ہوئے کہ ایک فرشتہ آیا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اولیاء اللہ کی فہرست بناؤں